مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے نکلا جنون باطل اسلام کو مٹانے نکلا باطل اسلام کو مٹانے الٹے پڑیں گے سارے کفار کے نشانے الٹے پڑیں گے سارے کفار کے در پیش مار کے ہیں در پیش مار کے ہیں تیار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا کا اظہار جمعیت ہے لا دینیت کے لشکر ہے مومنوں کو گھیرے لا دینیت کے لشکر ہے مومنوں کو گھیرے اشرار کے ہماری ایمان کے لٹیرے اشرار کے ہماری ایمان کے کیسے نقب لگا لیں کیسے نقب لیں بیدار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے وہ چار میں بموں کی سجدے کرے نمازی وہ چار میں بموں کی سجدے کرے نمازی صف بند ہے حجازی مقصود سرفرازی صف بند ہے حجازی مقصود سرفرازی جاری ہے پیش قدمی جاری ہے پیش قدمی سالار جمعیت ہے جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے جب جب ہوئے ہیں حملے ایمان پہ ہمارے جب جب ہوئے ہیں حملے ایمان پہ ہمارے اس پاک سر پر فتنوں نے سر اُبھارے اس پاک سر زمین پر فتنوں نے سر اُبھارے تاغوتیوں کے آگے تاغوتیوں کے آگے دیوار جمعیت ہے مفہوم لا کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مایوسیوں میں پہم امید جگمگا کر مایوسیوں میں پہم امید جگمگا کر سن کو مات دی ہے اپنا لہو جلا کر ظلمت کو مات دی ہے اپنا لہو جلا کر تاریخ کا درخشاں تاریخ کا درخشاں کردار جمعیت ہے لا الہ ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے جب خاک میں ملے گی ظلمات کی خدائی جب خاک میں ملے گی ظلمات کی خدائی جو بن پہ ہوگا حسن دستور مصطفی جو بن پہ ہوگا حسن دستور مصطفی اس صبح آرزو کی اس صبح آر جمعیت میں مار لا ہے کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے ساغر محبتوں کے بربر پلا رہی ہے ساغر محبتوں کے بربر پلا رہی ہے نفرت کے بت قدوں پہ ضربے لگا رہی ہے نفرت کے بت قدوں پہ ضربے لگا رہی ہے جس کی دلوں پہ شاہی جس کی دلوں پہ شاہی سرکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے آغوش میں سمو کر نسلوں کو پیار بانٹے آغوش میں سمو کر نسلوں کو پیار بانٹے اگتے نہیں جا پر رسبیتوں کے کانٹے اگتے نہیں جہاں پر رسبیتوں کے کانٹے کھلتے ہیں گل وفا کے کھلتے ہیں گل وفا کے گلزار جمعیت ہے کا جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے الشمس البدر کی بے باک داستان ہے الشمس البدر کی بے باگ ہر مقتل جفا میں حق گوئی کی ازا ہے ہر مقتل جفا میں حق گوئی کی ہے آواز آئے صداقت آواز آئے صداقت لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار ہے جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے شیر و سخن کی دولت اس بزم کی عطا ہے شیر و سخن کی دولت اس بزم کی عطا ہے ناچیز کو فضیلت اس بزم کی عطا ہے ناچیز کو فضیلت اس بزم کی عطا ہے افضال میرے سر پہ افضال میرے سر پہ دستار جنگ جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے بندوں کی بندگی کا بندوں کی بندگی کا انکار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا اظہار جمعیت ہے مفہوم لا الہ کا